ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میرا اونٹ تھک چکا تھا تو آپ نے اسے کچوکا لگایا وہ اچھل پڑا اس کے بعد میں اس کی لگام کھینچتا تاکہ آپ کی بات سنو لیکن میں اس پر قابو نہ پا رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملے تو فرمایا یہ مجھے بیچ دو میں نے وہ اونٹ آپ کو پانچ اوکیا چاندی جو ایک اوکیا سونے کے برابر تھی اس کے بدلے فروخت کر دیا میں نے کہا اس شرط پر کہ مدینے تک اس کی پیٹ پر سواری میرے لیے ہوگی آپ نے فرمایا مدینے تک اس کی پیٹ پر سواری تمہاری ہوگی کہا جب میں مدینے پہنچا اس اون کو آپ کے پاس لایا تو آپ نے مجھے ایک اوقیہ یعنی طے شدہ قیمت کا چوتھا حصہ زائد دیا پھر آپ نے مجھے اونٹ بھی ہبا کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو تین